وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں آپ لہو دینا تو ان میں صلاح کرا دو فیم بغت لکڑا پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسری پر فقاتل اللہ تبغی تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرنے والی ہے حتیٰ کفیہ الا امر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف فعین فات پھر اگر وہ لوٹ آئے فاصل ہو دئی تو صلح کرا دو ان کے درمیان بالعدلی انصاف کے ساتھ واپسی تو اور برابری کرو ان اللہ یحب المقسطین اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں ان نملون اخوت مسلمان تو بھائی بھائی ہیں پاس اپنے دو بھائیوں میں سلاح کرا دیا کرو بت اللہ اللہ کم اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم ہو جائے یہ انصار میں ایسا ہوا تھا کہ ان کے دو قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اور سرخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اگر ایک امیر کے نیچے جیسے امیر ملا عمر مجاہد صاحب ہیں اگر ان کے نیچے والے افراد دو طبقے ہو جائیں گے ایک کہے گا کہ ہم امیر کے ساتھ ہیں دوسرے کہیں گے الگ یہ آیت اس پر فٹ نہیں ہوتی یہ اگر یہ ہو کہ ان کے نیچے والے کسی بات میں آپس میں لڑ پڑیں خود اپنے امیر سے بغاوت نہ کریں تو اس کو تو دو فرقوں کی لڑائی کہا جائے گا اور اگر امیر سے بغاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ دو جماعتوں کی لڑائی یا دو فرقوں کی لڑائی شرعن قرار نہیں دی جاتی تمام فقہ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں تمام تفسیریں دیکھ لیں تمام واقعات دیکھ لیں کہ آپ ان کو دو فریق قرار نہیں دے سکتے کہ ایک طرف امیر ہو اور ایک طرف دوسرا فریق ہو اور ان کو پکڑ کے پھر آپ فیصلہ کریں کہ کون زیادتی کر رہا ہے کون زیادتی نہیں کر رہا اس صورت میں یہ یہ واضح بات ہے کہ جو طبقہ امیر سے ہٹ کر شری امیر امیر المومن ملا عمر اس زمانے میں یا اپنے اپنے زمانے میں جو لوگ شری عمرا تھے تو جو ان سے بغاوت کریں گے اس صورت میں وہ باغی ہوں گے اور ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی اس پر مستقل احکامات فقہ کی کتابوں میں اور شریعت کی کتابوں میں موجود ہیں اس لیے دو مسلوں کو خلط ملط کبھی نہ کریں اور ہر لڑائی کو دو فریقوں کی لڑائی قرار نہ دیا کریں دیکھا کریں کہ دونوں فریق فریق ہیں یا ان میں سے ایک باغی ہے اور ایک امیر ہے تو اس چیز کو سامنے رکھ کر حدایت کو سمجھیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی